قرآن کی جامع دعائیں رحمت و مغفرت کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من سورة الاعراف اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے بلا شبہ اگر خدا انسان کے گناہوں کو معاف نہ کرے اور اپنی بے پایا رحمت سے نہ نوازے تو وہ تباہ ہو جائے گا فلاح دارائن کی جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا حسنتا وفی عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائی دے اور آخرت میں بھی بلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا صبر و ثبات کی دعا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سورة البقرہ آیت نمبر دو سو پچاس پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط جمع دے اور کافروں پر فتح یاب کرنے کے لیے ہماری مدد فرما شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا رب رب بك بك من همذات الشياطين يحضرون سورة المؤمنون آیت نمبر ستاون اٹھاون پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں بلکہ اے میرے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھٹکیں عذاب جہنم سے بچنے کی دعا ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سورة الفرقان آیت نمبر 65 آیت نمبر 66 اے ہمارے پروردگار عذاب جہنم ہم سے پھیر دے بلا شبہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی برا مقام ہے اصلاح قلب کی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سورة آل عمران آیت نمبر آٹھ پروردگار جب تو نے ہمیں سیدھی راہ پر لگا دیا ہے تو پھر کہیں ہمارے قلوب کو کجی میں مبتلا نہ کرنا ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا فرما کہ تو ہی حقیقی فیاض ہے صفائی قلب کی دعا ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سورة الحشر آیت نمبر دس پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں اور ہمارے قلوب میں مومنوں کے خلاف کپٹ نہ پیدا ہونے دے بے شک تو بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے حالات کے سدھار کی دعا ربنا آتنا من لدنك رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا سورة القحف آیت نمبر دس پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملہ میں سدھار کے سامان مہیا فرما استغفار ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین سورة المؤمنون پروردگار ہم ایمان لائے پس تو ہماری مغفرت فرما دے ہم پر رحم کر دے تو بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے اہل و عیال کی طرف سے سکون کی دعا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين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 سے ہم کو کافروں سے نجات دے خاتمہ بالخیر کی دعا السماوات والارض انت فی الدنیا والآخرت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو ایک اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا ولی اور کارساز ہے دنیا اور آخرت میں میرا خاتمہ اسلام پر فرما اور انجام کار مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد سورہ آل عمران آیت آیت نمبر نمبر 193 194 پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما اور جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور فرما اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر اے پروردگار اپنے رسولوں کے ذریعے تو نے جو وعدے کیے ہیں تو انہیں ہمارے حق میں پورے فرما اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کر بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے